الحمد اللہ ارب عالمین واشد اللہ وحد اللہ شریق عل واشد الن محمدن ابد رسول وبا ان اقبابن عامرن رضی اللہ تعالیٰ ان قالق الطیہ رسول اللّہ منجات قال امسی کا علیہ کا لسانک ولیس اکبی تک وب کے الطق راہلامت ترمدی فی سنح و شاہ المام البانی رحمۃ اللّہ علیہ معزز ناظرین و سامعین ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین باتوں کی نصیحت یا وصیت فرمائی آئیے سب سے پہلے اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیل جوہینہ سے ان کا تعلق تھا اور بڑے ہی فصیح اللسان شاعر تھے ادیب تھے عالم اور قاری اور زاہد تھے اور علم میراث کے بڑے ماہر تھے اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غز احد میں شرکت کی اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ شرکت فرمائی اور مصر اور ملک شام کے فتوحات میں بھی بڑا نمایاں کردار ادا کیا اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب صفحہ میں سے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سالوں کے لیے مصر کا ان کو والی اور گورنر بنایا اور مصر ہی کو انہوں نے جائے سکونت بنا لی اور وہیں ان کی وفات ہو گئی سن اٹھاون ہجری کے اندر بہت بڑے تیر انداز بھی تھے یہ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دمشق فتح ہوا تو اس جنگ کے اندر یہ بھی شریک تھے اور یہی پیغام لے کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے یہی اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس حدیث یہ حدیث ابو امام الباہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے آئیے حدیث کی مختصر شرح جانتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے سور کے پاس آ رہا میں نے کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے نجات کس چیز میں ہے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کس قدر حریص تھے نیک کاموں کے جہنم سے بچنے کے لیے جنت پانے کے لیے کس قدر حریص تھے نجات یعنی جہنم سے نجات کیسے ملے گی جہنم سے نجات کیسے ملے گی اور جنت ہمیں کیسے ملے گی آج بہت سارے صوفیہ کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جنت کے لالچ میں اللہ کی بات نہیں کرتے ہیں نہ عزب اللہ یہ صاحب کرام پوچھتے ہیں کہ نجات کس چیز میں ہے یعنی جہنم سے کیسے ہم کو نجات ملے گی جہنم سے ہم کو کیسے نجات ملے گی انبیاء کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں رغبن و رہبن رغبن یعنی امید اور رہبن اللہ تعالیٰ کا کے خوف میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قبول کرے گا جنت میں داخلہ دے گا وہ رہبر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اللہ ابامن کو پکارتے ہیں اور یہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنت کی لالچ میں اللہ کی بات کرتے تو شرک ہو جائے گا نا عزب اللہ ذالک جو شرک ہے حقیقت میں اسے شرک نہیں مانتے اور جو عبادت ہے توحید ہے جس کا حکم ہے اسے وہ شرک کہتے ہیں تو بہرحال پوچھا کہ نجات کس چیز میں ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائیں پہلی بات بتائی کہ امسی کا علیہ کا لسانک زبان پر قابو رکھو زبان پر کنٹرول کرو کیونکہ جو کچھ بھی تم زبان سے کہو گے اس کا حساب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے موجود ہیں جو تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں مای الفید بن قول اللہ رقیب العدید موجود ہیں لکھنے والے کرامن کاتبین ہیں نیکی بھی درج کی جاتی ہے اور برائی بھی درج کی جاتی ہے تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے ایک حدیث میں مانوی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو آپ نے فرمایا الفم و الفرج زبان اور شرمگاہ یعنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلط استعمال کی وجہ سے زبان کو صحیح استعمال کرنا کیا ہے توحید کی دعوت دینا شرک سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کی عبادت کرنا ذکر و اذکار کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یعنی ہر خیر کے کام میں اسے استعمال کرنا ذکر و اذکار پڑھنا یہ اس کا صحیح استعمال ہے شرمگاہ کا صحیح استعمال اللہ نے بیوی کو جائز قرار دیا ہے انسان بیوی کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرے یہ اس کا صحیح استعمال ہے اب اگر اس کو چھوڑ کر کے وہ ذنا کرتا ہے تو اس کا غلط استعمال ہے تو شرم گاہ اور منہ زبان کی وجہ سے لوگ کہاں جائیں گے جہنم کے اندر اکثر جائیں گے اس طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ ایسا عمل بتائیے جو ہم کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں اللہ کی عبادت شرک سے دوری نماز کی پابندی روزہ رکھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا اور دیگر اعمال بتائے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہو اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی تو ان تمام چیزوں کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے سعود صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اس کا کنارہ پکڑا اور کہا کف علیہ کہا تھا اس زبان کو روک کر کے رکھو زبان پر کنٹرول کرو تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھا کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کے بارے ہماری گرفت ہوگی سوال کیا جائے گا مواخذہ ہوگا نبی نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے کیا لوگ جہنم میں یا اپنی پیشانی کے بل یا جہنم یا اس طریقے سے اپنے چہرے کے بل جو لوگ جہنم میں جائیں گے کس وجہ سے جائیں گے زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے تو زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے زبان دو دھاری تلوار ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہیں اللہ کی امانت بھی ہے یہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا آج جو زبان دنیا کے اندر چلتی ہے قیامت کے دن اس پر پابندی ہو جائے گی اور ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جو ہم نے دنیا کے اندر گناہ کیا ہوگا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں لا استقیم استقیم و ایمان و ابدن حتیٰ استقیم قلب کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس بندے کا دل صحیح نہیں ہوگا ولا یستقیم و قلب ہو حتیٰ یستقیم السان ہو اور کسی بھی انسان کا دل اس وقت صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہیں ہوگی زبان آئینہ ہے زبان آئینہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے جی آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بس دل کے اندر ہے ٹھیک ہے ایمان دل ہی کے اندر ہوتا ہے لیکن اس ایمان کے جانچنے کے کچھ علامات ہیں کچھ معیار ہیں آپ کا اگر ایمان صحیح ہے تو آپ کی زبان بھی صحیح ہوگی اور اگر آپ کی زبان صحیح ہے تو آپ کا ایمان گویا کی صحیح ہے اگر آپ ظاہر میں شریعت کے پابند ہیں تو آپ کے اندر ایمان صحیح ہے تو یہ جو ظاہر ہے یہ باطن پر درارت کرتا ہے تو مانبی نے فرمایا جب تک انسان کی زبان درست نہیں ہوگی اس کا ایمان درست نہیں ہوگا تو ظاہر بھی یعنی بہت ضروری ہے کہ انسان ظاہر کی صلاح کرے باطن کی صلاح تو ضروری ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر پر بھی انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جائیے جائیے آپ اپنا کام کیجئے ہم اپنا کام کرتے ہیں اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر ایمان ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے اچھی بات کا حکم نہیں دیں گے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایمان دل کے اندر اگر ایمان ہوتا ہے حقیقت میں دل کے اندر تو وہ ظاہر میں گناہ نہیں کرتے ظاہر میں گناہ کرنا یہ ان کے ایمان میں نقص کی کمی اور دلیل ہے تبھی ان کے ایمان کے تبھی ان کا ظاہر صحیح نہیں ہے تو ہمارے نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ بھلا یا امنا جار و کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے یہ بھی سورن ترمزی کی حدیث ہے ابن ماجہ کی بھی اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو حسن قرار دیا تو ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان پر کنٹرول کرنا ضروری ہے اور اکثر گناہ انسان زبان ہی سے کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اکثر و خطایا بنی آدم فی السان بنو آدم کی اکثر گناہ اور غلطیاں کس کی وجہ سے زبان کی وجہ سے آپ دیکھیں انسان زبان سے کفر کرتا ہے شر کرتا ہے گالی دیتا ہے غیبت کرتا ہے چغلخوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹی گواہی دیتا ہے کیا کیا تان لانت کرتا ہے ملامت کرتا ہے تان و تشنی کرتا ہے یہ ساری چیزیں زبان سے ہوتی ہے حرام چیز کھاتا ہے زبان سے چکھتا ہے آپ دیکھیں زبان سے انسان بہت سارے گناہ کرتا ہے تو مانوی نے سچ فرمایا کہ لوگوں کے اکثر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں اور مانبی کے حدیث سے ایک انسان اللہ کی رضامندی والی کوئی بات کہتا ہے اور اس کی نظر میں بہت معمولی ہوتی ہے تو اللہ ہر براہمن سے جنت میں داخل کرتا ہے اور اپنی زبان سے ایسی بات کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والی اور اسے وہ اہمیت نہیں دیتا معمولی سمجھتا ہے تو اللہ ابراہیم اس کو جاننے میں داخل کر دیتا ہے تو زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحاب کرام نے کہا کہ مفلس ہوا جس کے پاس دینار درہم اور مال و متا نہیں ہے تو نبی نے فرمایا کریں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نمازوں نمازیں بھی ہوں گی اس کے ساتھ اور روزے بھی ہوں گے نمازیں بھی اور زکوٰۃ بھی ہوگی لیکن اس نے فلاں کو گالی دیا ہوگا فلاں پر تہمت لگائی ہوگی اور فلاں کا مال کھایا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جب قصاص کا وقت آئے گا تو اللہ ابامین ان کی نیکی اس آدمی کی نیکیوں کو لے کر کے دوسروں کو دے دے گا اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حساب برابر نہیں ہوگا تو ان کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر لاد دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں بھی پھینک دیا جائے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے زبان کی حفاظت میں انسان کے لیے نجات ہے جہنم سے نجات ہے دنیا کے اندر بھی نجات ہے آپ دیکھیں زبان غلط استعمال کی وجہ سے انسان جوتے کھاتا ہے مار کھاتا ہے پٹائی اس کی ہو جاتی ہے غلط استعمال کر لیا غصے میں آ گیا جذبات میں آ گیا تو اس لیے زبان پر کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے دوسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس اوکا بائی تک اپنے گھر کو لازم پکڑو اس کے اندر کئی معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ جو سنن ہیں نوافل ہیں ان کو تم گھروں میں ادا کرو اس کا اہتمام کرو قرآن کی تلاوت ہے تاجد ہے مصنوع نمازیں ہیں نوافل ہیں ان سب کو گھر میں پڑھو ایک تو معنی یہ ہے اور دوسرا معنی یہ لوگوں نے بیان کیا علماء نے کہ اللہ رب العالمی نے تمہیں جو کچھ دیا ہے گھر بیوی اولاد رزق اس سے راضی ہو جاؤ اس سے راضی ہو جاؤ یہ بھی اس کے اندر معنی شامل اور داخل ہے اور ایک معنی یہ بھی اس کا ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو اس صورت میں انسان گھر کے اندر ہی رہے باہر نہ نکلے جنگی جنگ ہے دشمنوں نے حملہ کر دیا اس شہر یا ملک کے اوپر اور آپ باہر نکلیں گے تو اس صورت میں آپ کی جان کا خطرہ ہے یا کوئی بیماری ہے ابائی بیماری اور حکومت وقت نے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے تو اس صورت میں آپ گھر ہی کے اندر رہیں پانچوں نماز بھی گھر کے اندر پڑھیں اور اس طریقے سے سنن اور نوافل کا بھی اہتمام گھر ہی کے اندر کریں ایسی صورت میں اگر باہر نکلنے میں انسان کی جان کا خطرہ ہے بیماری کا خطرہ ہے دشمن کا خطرہ ہے تو اس صورت میں انسان گھر کو لازم پکڑ لے یعنی فتنوں کے دور میں اور یہ آخری وقت میں یا کوئی بیماری جیسے بھی لاک ڈاؤن ہوا تھا ہر ملک میں تقریباً کرونا بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا تو اسی صورت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے تاکہ خود محفوظ ہو دوسروں کو بھی محفوظ رکھے اور جب گھر میں رہے تو پانچوں نماز پابندی سے پڑھے جمعہ پڑھے یہ کیا نام ہے گھر کے اندر جمعہ کے ادر ظہر پڑھے اور اس طریقے سنن کا اہتمام کرے قرآن کی تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے صبح و شام کی دعائیں پڑھے تو گھر ہی کے اندر ساری عبادات کرے تو ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے اور سب اس کے اندر شامل اور داخل ہیں گھر کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے تو خود انسان کو نیک بننا ہے نمبر دو نیک بیوی کی تلاش نیک بیوی سے انسان کا شادی کرنا اس طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی گھر کے اندر نوافل کا سنتوں کا اہتمام کرے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرے گھر کے اندر دینی ماحول بنائے اور ایسے ہی گھر کو ان چیزوں سے پاک رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہیں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سب ہے گھر کے اندر فلم دیکھنا کہیں بھی فلم دیکھنا حرام ہے یا اس طریقے سے گانے سننا یہ ساری چیزیں گناہ کرنا سب حرام ہے تو انسان کیا کرے گھر کی اصلاح کی کوشش کرے یہ ساری چیزیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں تیسری بات ہمارے نبی نے فرمایا وب کے اعلیٰ عطب اپنے گناہ پر رو یعنی گناہ جب ہو جائے تو تم رو اللہ رب العامین سے تمہیں اس پر ندامت ہو تمہیں اس کے اوپر افسوس ہو اور یہ توبہ کی سب سے پہلی منزل ہے کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو اسے افسوس ہو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اگر گناہ بندوں سے متعلق ہے بندوں کے حقوق ہیں تو ان کے حقوق کو ادا کر دے توبہ کرے انسان تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ گناہ پر رو اور جو انسان روتا ہے گناہ ہونے پر ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی بڑی بشارتیں ہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں یا تین نگاہیں آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی عین الحرست فی سبیل اللہ ایک ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے نگہ بانی کرتی ہے حدود یعنی ملک کے حدود کی پاس پاسبانی کرتی ہے تو اسی صورت میں ایسی آنکھ پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا وہ عین البکت بن خشیت اللہ اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رو پڑے بہ پڑے آنکھوں سے آنسو نکل آئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے جہنم کے خوف سے اللہ کی پکڑ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو اسی آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا وہ عین انکفت المحرم اللہ اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی محرمات سے دوری اختیار کرے رک جائے اللہ نے حرام کر دیا اس کو نہ دیکھے گانا حرام زناکاری حرام فلمیں حرام فوجکاری حرام یہ تمام چیزیں حرام ہیں تو ان چیزوں کو انسان نہ دیکھے جن کو اللہ ابراہین نے حرام کر دیا تو اسی آنکھ پر اللہ ابرّن جہنم کو حرام کر دیتا ہے تبرانی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن لغیر ہی کہا ہے اور وہ بخاری مسلم کی روایت تو بڑی معروف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سات قسم کے ایسے بندے ہیں لوگ ہیں جن کو اللہ ابراہین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں آپ نے فرمائی ورجل ذکر اللہ اللہ ففادت عینہ ایک ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ ابراہین کو یاد کیا خلوت میں تنہائی میں کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر تاری ہو گیا اور رو پڑا اس کی آنکھیں بہ پڑی تو ایسے آدمی کو اللہ ابراہین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا اس طریقے سے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے لا یلج النار رجل رجکہ من خشیت اللہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رو جا رو پڑے ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا حت اللہ فی در یہاں تک کہ دودھ تھن کے اندر واپس چلا جائے تھن کے اندر دودھ واپس نہیں جا سکتا ایسے ہی وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جا سک جائے گا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑے اس کی آنکھیں بہہ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رونا بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی نیکی ہے اس طریقے سے مانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اینان تمس النار دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی عین بکت بن خشیت اللہ ایک ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے رو پڑے وہ عین البت صبی اللہ اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جاگے یہ ترمزی کے حدیث اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس طریقے سے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں لئی سا شعی الحب اللہ من قطرۃ وطرن دو قطرے اور دو نشان سے زیادہ محبوب کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں ہے بہت ساری چیزیں محبوب ہیں انہیں میں سے یہ بھی ہے یعنی حسر نہیں ہے یہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں قطرت و قطرت من دموع من فی خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے آنکھ سے آنسو کا نکلنا یہ قطرہ اگر نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے تو ایسے آنکھ پر اللہ نے جہنم حرام کر دیا وہ قطر تو دمن توہرا قفی شبیر اللہ اور خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جو خون کا قطرہ بہایا جاتا ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے جی ہاں وہ پھر اس کے بعد ہم فرماتے ہیں وہ ام الاثران ف اثر الفی صبی اللہ رہے دو نشان تو ان میں سے ایک نشان اللہ کی راہ کا نشان ہے اللہ کی راہ میں نشان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جنگ میں جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس جنگ میں اسے زخم ہوتا ہے اور زخم باقی رہتا ہے اس کا نشان باقی رہتا ہے یا اس طریقے سے اس کو اس کے عضو کو کاٹ دیا گیا تکلیف پہنچائی گئی انگلی کاٹ کٹ گئی یا ہاتھ کٹ گیا پاؤں کٹ گیا اب وہ نشان باقی ہے تو اس نشان کو بھی یہ نشان اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے جو اللہ کی رائے میں جہاد میں جو صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی سرمندی کے لیے کیا جاتا ہے اس کے اندر جب انسان کو یہ تکلیف پہنچتی ہے یا اس طریقے سے کوئی اور چیز اسے لاحق ہو گئی کہ زندگی بھر وہ نشان اس کے ساتھ رہا تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ اللہ رب العامن کو بےحد محبوب ہے وہ اثر انفی فرید من فرائد اللہ ابز وجل اور ایک ایسا نشان کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کسی فریضے کی ادا کرنے کو جیسے کوئی نشان اس کے پاس اس کے اوپر باقی رہتا ہے تو اس وہ نشان بھی اللہ رب العامن کو بےحد محبوب ہے جیسے مان لیجئے وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جانے کی وجہ سے اسے پاؤں کے اندر تکلیف آ گئی اور اس کا اثر رہتا ہے ہمیشہ اسے محسوس ہوتا ہے یا جسم کو تاب اور تکلیف لاحق ہوتی ہے یا انسان روزے رکھتا ہے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے انسان نماز کے لیے جاتا ہے اور راستے میں کہیں گر گیا مان لیجئے اور اس کی انگلی ٹوٹ گئی یا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا یا کوئی تکلیف پہنچی اور اس کا نشان باقی رہتا ہے تو یہ نشان یہ اثر اللہ رب العامین کو بہت محبوب ہے یہ حدیث جو ہے سورن ترمیزی کی ہے اور امام علام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو یہ تین بات ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بات یہ تھی کہ زبان کی حفاظت کرو زبان پر کنٹرول کرو اور دوسری بات یہ تھی کہ گھر کو لازم پکڑ لو اور میں نے گھر کو لازم پکڑنے کے دو تین معنی آپ کے سامنے بیان کیے یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر نوافل کا اہتمام کرے قرآن کی تلاوت کرے مصنون نمازوں کا اہتمام کرے اور یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو جو کچھ دیا ہے بیوی گھر اس پر راضی رہے کنات کرے اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں جن حالات میں انسان کا گھر کا باہر نکلنا مشکل ہو تو اسی حالات میں انسان گھر کے اندر رہے جنگ کی صورت ہے دشمنوں نے ملک پر حملہ کر دیا ہے باہر نکلے گا جان کا خطرہ ہے یا کوئی وبائی بیماری ہے حاکم وقت کی طرف سے پابندی ہے آپ باہر نہیں نکل سکتے ایسی صورت میں انسان گھر ہی کے اندر رہے اور گھر کے اندر پانچوں نماز پابندی سے پڑھے اور یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کرے خلوت کے اندر تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل اور داخل ہیں تیسری چیز ہمارے نبی نے فرمائی جب تم سے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو رو پڑو احساس ہونا چاہیے گناہ پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے عزب اللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہم میں سے ایسے ہیں کہ جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس پر ان کو خوشی ہوتی ہے آ کر کے لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں کہ آج رات میں نے یہ کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا تو لیکن وہ اس پردے کو وہ تار تار کر دیتے ہیں اور اس پردے کی حفاظت نہیں کرتے اور آ کر کے لوگوں کے سامنے اس گناہ کو بیان کرتے ہیں آپ یہ جان لیں کہ اگر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے یہ گویا کہ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے گناہ کیا فلاں جگہ میں نے شراب پی فلاں جگہ میں نے فلاں عورت سے جنا کیا نا باللہ آپ اسے گویا کہ اس گناہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں بتا رہے ہیں نہ باللہ بن ظالم اس لیے آپ ایک گناہ کے ذمہ دار بھی ہوں گے آپ نے گویا کہ لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی کر دی ہے بتا دیا راستہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں گناہ ہو رہا ہے کہاں زناکاری ہو رہی ہے کہاں شراب پی جا رہی ہے یا کہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے آپ نے بتا کر کے کیا کیا لوگوں کو بتا دیا کہ فلاں جگہ یہ چیز ہو رہی ہے اب ظاہر بات ہے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ جائے گا اپنی حوث بجھانے کے لیے شہوت پوری کرنے کے لیے غلط کام کرے گا تو بتانے والے کو بھی اس کو گناہ ہوگا اس لیے انسان کو اپنے گناہوں پر رونا چاہیے اور اگر غلطی سے ہو جائے تو گناہ کو انسان چھپائے لوگوں کے سامنے اسے نہ بیان کرے گناہوں کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے نیکی نہیں ہے یہ دینداری اور تخوا نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بتائے انسان کا قدم پھسل گیا برائی اس نے کر لی اللہ نے پردہ ڈال دیا پردہ ہی ڈالے رکھے اسے لوگوں کے سامنے مت بیان کرے جی ہاں اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کوئی گناہ ہوتے ہوئے تو آپ بھی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں اللہ یہ کہ وہ ایسا آدمی ہے جو کھلے عام گناہ کرتا ہے اور اس کے شر سے اور اس کی اذیت سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو پھر ایسے آدمی کو حاکم وقت یا قاضی وقت یا عدالت کی طرف لے جانا اور عدالت میں پیش کرنا یہ ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے اور اس کی اذیتوں سے لوگ محفوظ رہیں یہاں بات اس آدمی کی ہو رہی ہے جس کے کبھی قدم پھسل جائیں نیک انسان ہے متقی ہے نمازی ہے دیندار ہے لیکن کبھی وہ کسی کے بہکاوے میں آ گیا یا شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اسے کوئی گناہ سردد ہو گیا اور وہ گناہ آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو چاہیے کہ اس گناہ کی پردہ پوشی کریں اسے لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں تو بہرحال یہ تین وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العامین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد ولا علیہ و صابین و جزاکم اللہ خیر و علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ